نوجوان ساتھیوں بزرگان دین ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آخری آیت پڑھی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے یادین عام دیرو و سوا و را و اللہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی چار چیزوں میں ہے جب تم ایمان والو اپنے اندر یہ چاروں چیزیں پیدا کر لو گے تو دنیا کی بھی کامیابی تمہیں نصیب ہوگی اور آخرت بھی آخرت کی بھی کامیابی نصیب ہوگی یا ای ولدین آ منسبرو نمبر ایک اے ایمان والو صبر کرو نمبر دو وسو روح اور ایک دوسرے کو شبر کی بھی تلقین کیا کرو نمبر تین ورابطو اور تم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہو ایک دوسرے سے ملے رہو ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار نہ کرو نمبر چار وطف اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اللہ کے عوامر پر عمل کرو اور نواحی کو ترک کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو عشب روح وسواب و رابطو و تق اللہ یہ چاروں شرطیں اگر تم نے پیدا کیا تو تفلحون اب تم ضرور کامیاب ہوگی اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام ہمیں نصیب کیا ہے اس کے بڑے محاسن اس کی بڑی خوبیاں ہیں انہی خوبیوں میں سے ایک عظیم ترین خوبی یہ ہے کہ یہ دین اسلام دنیا کے اندر امن و امان چاہتا ہے ہر انسان کے لیے سکون اور راحت عطا کرتا ہے ہر انسان کو اللہ تعالی جان مال کی حفاظت عطا کرتا ہے اس دین کی برکت سے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی یہ بڑی خوبی رکھی ہے دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کے اندر وہ چیزیں نہیں نصیب ہوتی انسان کو جو اسلام کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں رب العالمین نے فرمایا من من امرسوار ہم حیاتا سا اے لوگوں تم میں سے جو بھی ایمان لائے اور عمل صالح کی پابندی کرے فلاں حیات نیبہ تو ہم اسے بڑی پاکیدہ خوشگوار امن و امان کی زندگی عطا کریں گے دنیا کے اندر ولن ہوں اور آخرت میں اس کے ایمان اور عمل صالح کا بدلہ بہت ہی بڑا ہوگا اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر امن و امان کا اتنا لحاظ رکھا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں امن و سلامتی سکون و راحت جان کی مال کی عزت کی اولاد کی حفاظت کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ دنیا اور آخرت میں ہم تمام مسلمانوں کی ایک دوسرے سے جو ملاقات ہوتی ہے وہ امن و امان اور سلامتی کے پیغام سے یوم یلقونہ تحیتم فیہا ہاں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے امن و امان کا پیغام دیتا ہے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ذرا سوچو دنیا میں کون سا دین ہے کہ شکل نظر آتے ہی امن و امان کی گارنٹی دینے لگے صرف اسلام کا یہ کمان ہے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ سامنے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے ہاتھ ملانے سے پہلے پہلے دور ہی سے نظر آتا ہے تو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے ہمارے بھائی اللہ تعالی کی سلامتی ہو آپ پر ہماری طرف سے اپنی جان اپنی مال اپنی عزت کی حفاظت کی گارنٹی ہو تمہارے لیے ہم دیتے ہیں رحمت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی تم پر نازل کی جائیں جس اسلام کی جس دین کی ابتدا اصل میں میرے بھائی سلامتی اور امرامان کے پیغام سے ہو اس دین کی شوشریت کی پابندی میں امن و امان کے علاوہ کہیں دہشت گردی جنگ و جدال قتل و دارت فساد کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا اسی لیے نبی علیہ سرات وسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے ادارہ کی کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو تم سلام کیا کرو یہ سلامتی کا پیغام امن و امان کی گارنٹی جان مال کے محفوظ رہنے کا جو وعدہ مسلمان سلام سے کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں نبی علیہ صاحب نے ساتھ فرمایا اب سلام کئی تالو میرے امت کے لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے خوب سلام کرو کئی تالو تاکہ سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں عروج اور سر بلندی عطا کرے صرف اس میں نہ کہ جب سلام کرو گے محبت اور الفت پیدا ہوگی الفت اور محبت آپس میں پیدا ہوگی تو اتفاق اور اتحاد تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اور مسلمان اور دنیا میں جس دن تم اتفاق اور اتحاد کر کے ایک بن جاؤ پھر دنیا میں کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی یہ سلام کی برکت ہے میرے بھائیو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جو لوگ ہمارے امن و امان اور ہمارے امن و سکون کو برباد کرنا چاہیں اور طرح طرح سے ہمارے معاملات میں مداخلت کر کے ہمارے عوام ہمارے خواص ہماری جائیداد و پراپرٹی ہمارے معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں رب العالمین نے ہمیں ان سے نپٹنے کا حکم بھی دیا ہے اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض قرار دیا ہے کہ جو انسان آپ کے معاملات کو اور اس امن اور سلامتی کو جو برباد کرنا چاہتا ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے ہمیں کئی باتوں کا حکم دیا ہے نمبر ایک اللہ رب العالمین نے انفال کی سورت رنگ پال قوت ہے لوگوں میرے مسلمانوں سامنے والا جو اسلام کا دشمن دین کا دشمن اللہ کا دشمن مسلمانوں تمہارا دشمن جو ہے اگر تمہارے امن امان کو خراب کرنا چاہتا ہے اور آئے دن طرح طرح سے تمہیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے تو ایسا کرو تم بھی خاموش نہ بیٹھو وہ تم بھی اپنی اتنی زبردست تیاری کر لو کہ تمہاری تیاری سے اللہ تعالیٰ کا دشمن اور تمہارا دشمن خوف زدہ ہو اور تمہاری طرف نگاہ اٹھانے کی جرات اور ہمت ختم ہو جائے اس کی نمبر دو اللہ رب العالمین نے جو ہمارے امن و امان کو برباد کرنا چاہتا ہے اسلام نے معاشرے کو جو امن و امان نصیب کیا ہے جہاں رات اور دن چوبیس گھنٹے لوگوں کی جان محفوظ لوگوں کا مال محفوظ لوگوں کی عزت محفوظ ساری چیزیں امن و امان کی ہوں اگر کوئی اس میں مداخلت ڈال کرتا ہے اور ہمارے امن و امان ہمارے ملک کے امن و امان و سکون کو برباد کرنا چاہتا ہے اور وہ چیلنج کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے سورت النساء کے نرشا الذین آمنو خود رکھ فرو صبات بن پھرو جمیا اے ایمان والو تم بھی اپنے تحفظ اپنے ملک اپنی عوام اپنی جان اپنے مال کی حفاظت اے دشمن سامنے والے سرپسند کے ایس کے سر سے بچانے کے لیے تم بھی اپنے انتظامات کر لو یا منو خود تم تم بھی اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو اور تم بھی ہر وقت سے نپٹنے کے لیے تیار رہو اگر ضرورت پڑے تو شہری لوگ نکل پڑو اور ضرورت نہیں ہے تو کچھ ہی لوگ نکلیں لیکن بہرحال تمہیں اپنی جان اپنا مال اپنے ملک کے عوام اور اپنے ملک کے امن و امان ایسی حفاظت کرنا اور بچارا تمہارے اوپر اللہ نے فرق قرار دیا ہے نمبر تین اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے مسلمانوں کو خطاب کیا فرمایا یا ایمان والو وا ولا تفرقو اے ایمان والو تم آپس میں ایک ہو جاؤ تم آپس میں متفق ہو جاؤ تمہارا تمہارے اندر سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سلفت محبت کرنے والے ہوں اور مومنوں کے حکم دیا سجی ماہی ہر مسلمان ایک جسم کے مانند ہو جائے مسلمانوں کو مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند بننے بن کر متفق اور متحد ہونے کا حکم دیا تسیم تفموں میں ولا سفر رکھو ایمان مانو تم آپس میں سارے لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو خبردار ولا سفر رکھو آپس میں اختلاف نہ ڈالو ووٹ نہ ڈالو اللہ بھی اختیار نہ کرو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری کامیابی اسی اتفاق اور اتحاد کے اندر ہے یا الذین آمنوا واتقوا اللہ اے ایمان والو صبر کرو ڈٹے رہو اور آپس میں ایک دوسرے سے بدھے رہو ایک دوسرے سے جڑے رہو ایک دوسرے کے ساتھ متفق اور متحد رہو اسی میں تمہاری کامیابی ہے دوسرے ہو تاکہ تم کامیاب ہو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مل کر کے متفق اور متحد ہو کر کے زندگی گزارنے کا حکم دیا اور فرمایا یا تم اللہ جما اے مسلمانوں یاد رکھو اگر تم مل کر کے متفق ہو کر کے ایک بن کر کے رہو گے تو ہمیشہ اللہ رب کا حال تمہارے سروں پر ہوگا اللہ رب العالمین کی مہربانی اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی اگر تم نے اتفاق کے بجائے اختلاف کیا تو تمہاری قوت ٹوٹ جائے گی فرد کائم ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موت ہے دریا میں اور نے دریا کچھ نہیں انسان کو چاہیے مسلمانوں کو چاہیے ایک بنے متفق ہوں متحد ہوں اور باقی کے مقابلے کے لیے ایک جھا ایک جسم بن جائیں یہی اصل ہے مسلمانوں کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز جو بڑی اہم ہے پہلی چیز آپ نے سنا ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے نمبر دو ہمیں بچانے کا اپنی جان اپنی ایمان اپنا دین اپنا ملک اپنی عزت اور اپنے ملک کے امن و امان کو دشمنوں کے سر سے بچانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے اور حکم دیا ہے اور نمبر تین کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اتفاق اور اتحاد میں رکھا ہے نمبر چار نئی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نو یہ رہے ترات نے ساتھ نمایا اے امام او کما رہی اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے دنیا کے مسلمانوں یاد رکھو ان نول امام و جنہ تمہارا جو خلیفہ جو تمہارا امام المسلمین ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے جو قاتل وہ تمہارے لیے جنہ ہے وہ تمہارے لیے ڈھال ہے ملک پر آنے والے دشمنوں کے گلبے اور سرپسندوں کے سر سے تمہیں بچانے والا اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی بادشاہ کو سبق بنایا ہے اور تمہیں دشمنوں سے لڑنا بھی ہے دشمنوں سے کتاب بھی کرنا ہے تو یہی اس کے کے مل کر تمہیں لڑنا ہے اور تمہارا امام اور تمہارا خلیفہ جو ہے اسی کے اسی کے ذریعے دشمنوں کے سر سے بچنا تمہارے لیے ممکن ہوا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے یہ چار پانچ چیزیں ان کا ہمیں اختیار دیا ہے اور حکم دیا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے پھر اللہ رب العالمین نے اگر کوئی اسلام کی بنیاد میرے بھائیوں بڑی حکمت پر ہے کبھی نرمی سے کام بنتا ہے اور کبھی گرمی سے کام بنتا ہے اسلام میں دونوں چیزیں ہیں اگر کام بن رہا ہے نرمی سے تو نرمی کا معاملہ کیا جائے اور اگر نرمی سے کام نہیں بنتا سستی کی ضرورت ہے اگر ظالموں کو چھوڑ دیا گیا اور ان کے مقابلے بھی ہم کھڑے نہ ہوئے اور ہمیشہ نرمی سے کام لیتے رہے جہاں سختی سے کام لینا ہے وہاں سختی ہی کرنی پڑے گی اگر سختی نہ کیے تو ظالم جو ہے زندراتا پھرے گا ہماری طرف سے اس کو ہاں، ہاں، ہاں، ہماری طرف ہمارے بہت جانے کی بنا پر اس کو قوت اور طاقت نصیب ہوگی سرپسندی میں آگے بڑھتا جائے گا اسی لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا اگر کوئی جاری باتوں سے نہیں سمجھتا اور سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتا نرمی سے بھی نہیں سمجھتا تو رب العالمین نے فرمایا اے مسلمانوں تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں ہم انہیں ایسا نہ آ رہے تم بات ادو ارے ہندوستہ کم بہت مائل متقین اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور تمہارے اوپر کوئی چڑھائی کرتا ہے اور تمہارے ملک کے امن و امان کو کوئی خراب و برباد کرتا ہے اور تمہارے جان مان اور عزت تمہارے دین کو تمہارے ملک میں داخل ہو کر کے یا باہر رہ کر کے دھمکیاں دے کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ نے ساتھ سمایا اب تمہیں اجازت دیتے ہیں فاتدو علیہ یہ سب علیہ تم جیسے اس نے تمہارے اوپر جاتی کی ہے تمہیں اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت دیتے ہیں اور اللہ نے یہ بھی فرمایا یاد رکھنا ان اللہ وہاں مستقی اللہ تعالیٰ تمہارا ہی ساتھ دے گا میرے بھائیوں جہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے اگر مومن مومن ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو ساتھ دیتے ہیں بالم اللہ یاد رکھنا اللہ رب العالمین متقین اور پرہیزگاروں اور دین باروں کا ساتھ دیا کرتے ہیں رب العالمین نے قرآن پاک میں ہمیں انتقامی کارروائی کرنے کی اجازت دی ہے اگر سامنے والا اپنی حرکتوں سے بات نہ آ جائے اور سالوں کو اس کو سمجھایا جائے سارا سال اس کے سر سے بچا جائے لیکن پانی جب حد سے زیادہ ہوا سر کے اوپر چڑھنے لگا تو اب اللہ پرواد تمہیں بھی ہم اجازت دیتے ہیں ساتھ ارے ہی جب اس لیے مارتا ارے تم تک یاد رکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی حرکت کرتا ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی اس سے بدلا لینے کا اختیار دیا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے سارے بنائے اور ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں امن امان سے ادا کرے اور عدل و انصاف کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ جانے پائے اکول تک اللہ ہم الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اعباد صفحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو آئے تو اولین مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا ام امان کو بقا برقرار رکھنا اپنے ملک میں اپنے وطن میں اپنے علاقے میں ام امان کا برقرار رکھنا جہاں لوگوں کی جان بھی محفوظ ہو لوگوں کا مار بھی محفوظ ہو لوگوں کی عزت بھی محفوظ ہو اور لوگوں کو پاکامنی اور عزت بھی برقرار رہے لوگ امن امان سکون کی زندگی گزار سکیں اور جس شخص نے کبھی بھی امن و امان اور بد امنی امن امن امان خراب کرنا چاہا اور بد امنی پھیلانا چاہا تو نبی علیہ السلام ایک طرف رحمت للعالمین ہے لیکن وہاں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے ستیہ سے سخت اس کا مقابلہ بھی کیا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نبی رہی سلاد اسلام کے زندگی میں بڑے واقعات جو پیش آئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کچھ لوگ باہر کے آئے کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے کچھ دن تک مدینے میں مقیم تھے اور ایک عرصے کے بعد ان کے ان کو بیماری لگ گئی بیماری بھی بڑی خطرناک وہ اس کی بیماری ہے کھاتے پیتے لیکن خون نہ بنتا اور سارا جسم میں پانی بھر جاتا یہ بڑی خطرناک بیماری تھی اور پورے وقت والے پورے قبیلے والے اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اس وقت عربوں میں اس بیماری کا سب سے بڑا علاج یہ تھا اونٹنی کا دودھ پینا اور اونٹ کا پیشاب پینا نبی رہی سرا تو سلام نے ان دیا کلا جگہ سڑکے کے اونٹ رہا کرتے ہیں باہر مدینے کے باہر وہاں چلے جاؤ اونٹنی کا دودھ نکالنا اور اونٹوں کا پیشاب ان دونوں کو پیو گے تو تمہاری بیماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی یہی سب سے بڑا اس وقت کا علاج تھا اس بیماری کا لوگ گئے وہاں رہنے لگے اللہ رب اللہ نبی نے جو بیماری بتائی تھی اس بیماری کو جو علاج بتایا تھا ان لوگوں نے علاج کیا وہ دودھ اور پیشاب پیتے رہے اور جب اچھے ہو گئے بیماری دور ہو گئی صحت مند ہو گئے تو ایک دن اب ان کو مستی سوجھی انہوں نے سوچا کہ ایسا کرو کہ سارے اونٹ لے کر کے بھگ جاؤ اللہ اکبر نو حرامی اور بے وفائی انہوں نے شروع کیا رات کو چرواہے سوئے ہوئے تھے جو چرواہے تھے وہ سوئے ہوئے تھے یہ ظالم اٹھے پہلے چرواہوں کو قتل کیا اللہ اکبر ہاتھ پیر کاٹا ہاتھ پیر کاٹا ہاتھ پیر کا دینے کے بعد آنکھیں نکالی اس طرح سے پہلے ظالموں نے مسلا کیا مسلا کہتے ہاتھ پیر کا جائے چاروں ہاتھ پیر کاٹی اور وہ بیچارے رات کا وقت ہے کسی کو آواز لگائے تو آواز میں کافی دور تک جا نہیں سکتی لاپاری کرواہ بچانے ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر کے ایک ڈالیبوں نے پہلے ہاتھ کاٹا پھر پیر کاٹا آنکھیں نکالی زبان کاٹی اور اس کے بعد ان کو قتل کر کے فرار ہونا چاہیے چرواہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا وہ سیدھے بھاگا مدینے نے آ کر کے رات میں شور مچایا اور لوگوں کو بتایا کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے نبی علیہ رہیشن اسلام کو بہت ہی زیادہ تکلیف دی آپ نے حکم دیا ان ظالموں کو پھوٹ سے پکڑو یہ ظالم کہیں بھٹ کے جا نہ سکے بہرحال نبی علیہ شراط اسلام بتا کے خود بھی نکلے اور صحابے کرام گئے یہ اونٹوں کو لے کر کے بھگ رہے تھے راستے سب کو گرفتار کیا گیا سارے اونٹ واپس گئے اور یہ سالم جنہوں نے چرواہوں کی آنکھیں نکالی تھی چرواہوں کی زبان کاٹی تھی چرواہوں کے ناک کاٹے تھے چرواہوں کے چارے چاروں ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد اس بے رشتی سے قتل کیا تھا نبی علیہ سراط اسلام نے ان فسادیوں کو بخشا نہیں رحمت اللہ عالمین ہے لیکن جہاں رحم کرتے رہیں گے تو یہ ظالم اور ظلم میں آگے بڑھتے رہیں گے اسی لیے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم امان کے برقرار کے لیے ہم روحت و سکون جان مان اس کی حفاظت کے لیے نبی رہس راستہ نے کوئی رحم نہیں کیا اللہ رب العالمین نے حکم دیا انہوں نے کو تڑپا تڑپا کر کے مارا ہے آپ ان تعلیموں کو ویسے نہیں مارے نبی رہے رہا نے گرفتار کروایا اور صبح سویرے سطح سے انہوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا سورت البکرا سورت البکرا بھی رب العالمین یہی حکم دیا ہے ظالم سے کرتے ہیں تم بھی بدلا لینے میں وہی طریقہ اختیار کرو یہ زیادتی نہیں ہے یہ حقوق انسانیت کے خلاف نہیں ہے یہ بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے آج یہ ظالم دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو اس طرح سے دیا جائے تو بڑے لوگ شور بتاتے ہیں انسانیت کے خلاف ہے اس نے جو کیا وہ انسانیت کے خلاف نہیں تھا مسلمان اگر بدلہ لینے لگے تو وہ انسانیت کے خلاف ہوتا ہے یہ اسلام کے دشمن اسلام کو بدنام کرنا چاہیے نو نبی ہے پراسام نے سب کے ہاتھ پہرتا کاٹے دھوپ میں ڈال دیے گئے اور جیسے آنکھیں تھی ایسے ہی ایک ایک آنکھیں پھوڑی گئی اور سونے کے بعد نبی پر سمایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی چیز کا حکم دیا ہے یا القتل الحر بالحر والعبد بالعبد پوری آئیں آپ نے پڑھ کے بتایا اسلام ہمارے رب نے ہم کو یہی حکم دیا ہے میرے بھائیوں نبی علیہ السلاط اسلام نے ان لوگوں کو ایسی سزا دی جنہوں نے ملک کے باشندوں اور لوگوں کے ساتھ یہ بڑ برا سلو کیا تھا اور ان کے ساتھ اور سیادتی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اگر ظالم تم سے بات نہ آئے تو تمہیں اس طرح سے کاروائی کرنے اور انتقام لینے اب آواز کو برقرار رکھنے کے لیے تمہیں یہ ساری چیزوں کی اجازت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اس ان تمام ہدایات سے نوازا ہے مسلمانوں کو ضرورت ہے ان ہدایات کو پڑھیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اے مسلمانوں کو اہل حق کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ غلبہ دیتا رہا ہے آج بھی دے رہا ہے اور آئندہ بھی ان شاء اللہ اہل حق کو غلبہ حاصل ہوتا رہے گا مسلمان کبھی ان چیزوں میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوتے بس رب کے حکم کا انتظار کرتے ہیں رب کے حکم سے باہر جانا مسلمان کو گوارا نہیں ہے اتنا ہی کہے گا مسلمان ویسے ہی کہے گا جیسے اسلام نے کتاب و سنت نے اس کو اجازت دے رکھی ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے ان ہدایات کو یاد رکھو حضرت علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے کے میں جب کچھ سرپسندوں نے مسلمانوں کی جان مسلمانوں کی مان مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کا خون کرنا شروع کیا امیر المومنین علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ بھی کھڑے ہوئے اور اس فتنے کو دبانے کے لیے اس سر کو ختم کیا اور ملک کے اندر پھر دوبارہ امان بحال رکھا میرے بھائیوں آج دنیا کے اندر دنیا کے حالات کچھ بدلے ہوئے ہیں دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں جس کہ آپ نے سنا ہوگا اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین ہر وقت امت بھی ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہا ہے اور پیدا کر رہا ہے اور پیدا کرتا رہے گا جو باطل کا ہمیشہ مقابلہ کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے ملک میں رکھا ہے ایک ایسے علاقے میں رکھا ہے جہاں الحمدللہ جہاں کی حکومت جہاں کے حکام جہاں کے ذمہ داروں نے اپنے پڑوسی ملکوں کی مدد کیا مصیبتوں سے نجات دلایا اور طرح طرح سے ظلم و جاتی سے بچایا اب امان قائم کرنے کے لیے جب قدم اٹھایا الحمدللہ اس ملک کے لوگوں نے بھی اپنے بھائیوں کی مدد کیا چاہے اندر اس ملک کے اندر ہو اب و امان برباد کیا جائے جیسے یہاں سے یہ اپنے ملک کو اب و امان سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں ایسے دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی جہاں اب و امان کسی نے خراب کیا وہاں امن و امان برقرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کے حکام کو اجر و ثواب عطا فرمائے یہاں کی فوج کو یہاں کی دفاعی قوت کو اللہ تعالیٰ مزید قوت اور طاقت پا کرے جو اسلام کے لیے اپنے جان اور مار دینے کو دینے کے لیے تیار رہیں ہر ملک میں اب امان کو برقرار کرنے کی کوشش کرتے رہیں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے جب یہ نہیں سراب کا ساتھ سمایا ہے اے لوگ من اصبہ من کم من اصبہ من کم آمن سے شربہی و معافن سے بدنہی و ان اب امان بڑی نعمت ہے جس انسان کو اپنے ملک میں ام امان نصیب ہو جائے صحت مند جسم نصیب ہو جائے اور اس کے یہاں چوبیس گھنٹے کے کھانے کا انتظام ہو آپ نے فرمایا اب امان اور صحت کے ساتھ اگر چوبیس گھنٹے کا کھانا اس کے پاس موجود ہے آج فرمایا سن لو دنیا کی ساری دولت اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہے امن و امان اللہ رب العالمین نے پر کے اندر فرمایا وہ کہاں عروج ہوا اے مسلمانوں ہمیشہ اچھائی کے کاموں میں دین کے معاملات میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کی مدد کیا کرو ایک دوسرے کی مدد کرنا اچھے کاموں میں کار خیر میں نیکیوں میں ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنے میں لوگوں کے جان لوگوں کے مان لوگوں کی عزت لوگوں کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کوئی انسان قدم اٹھاتا ہے اس کا کہاں کرنا یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے فرق قرار دیا ہے اور آگے اللہ نے فرمایا یہ علیہ جمع اللہ جماعت اللہ تعالیٰ ہمیشہ مل کر کے کام کرنے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کم سے کم دل لگا کر کے دعا کرنا ہاں، ہمیشہ دل لگا کر کے دعا کرو اللہ حق کو غالب کرے اہل حق کو غالب کرے اسلامی دیش کو اللہ تعالیٰ گل کرے باطل کو بھی چاہے اللہ اپنے دشمن اسلام کے دشمن صحابہ کے دشمن تابعین کے دشمن اللہ تعالیٰ جو اللہ کا دشمن ہو نبی کا دشمن ہو اسلام کا دشمن ہو اہل اسلام کا دشمن ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ظالموں سے مل جائے اور اللہ رب العالمین ایسے کے حوالے ان تمام ظالموں کو ہم حوالے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بہترین نپٹنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے ساتھ مایا مسلمانوں اگر تم نے صبر سے کام لیا اور تقوا اختیار کیا تو دنیا میں تمہارے جتنے دشمن ہوں گے ان کے ساری چیزوں کو اللہ اپنے میں لے لیا ہے اور کوئی کوئی ان کی اللہ رب العالمین تمہارے خلاف ان کی کسی کاروائی کو کامیاب ہونے ہی نہیں دے گا ضرورت ہے صبر کی اور تقوا کی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک بنائے صالح بنائے ماہر بنائے متدے سنت پر آئے دنیا کے سارے مسلمان جو باطل کے خلاف اکٹھا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی کوششوں کو قبول کر دے ہر ہر قدم پر ان کا ناصر و مددار بن جائے اور باطل کے مقابلے میں انہیں قوت انہیں طاقت انہیں اخلاص انہیں ہمت اور اللہ تعالیٰ انہیں سجا عطا کر دے اور اپنے دین کے گلبے اہل حق کے گلبے کے لیے اللہ ان تمام بندوں کو استعمال کر لے اللہ رب العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام اللہ تعالیٰ نیک آواز کی توفیق نصیب فرما ہر غلط چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جو انہوں نے اسلام اور مسلمان اور اہل حق کے لیے قدم اٹھایا ہے اللہ ان کی حسرات کو قبول فرما دے اللہ مزید اللہ انہیں فرما مسلمانوں کو ہر بھلا ہر آخر سے محفوظ رکھے شیخ خلیفہ ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت امر امان نصیب فرما اچھے کام میں استعمال کر کر لے ہر غلط کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ڈاکٹر سلطان القاسمی کو اللہ رب ہر ہر مصیبت سے اللہ محفوظ رکھ لے ہر آنے والی مصیبت سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے اللہ ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی فلاح ہو ملت کی کامیابی ہو اللہ تعالیٰ ان کے ہاں- ہاتھوں کو ہر ایسے کام سے روک لے جس میں آپ ناراضگی ہو مل جاتا امت کا نقصان ہو سارا ہو اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله الله ان بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر تعالى أكبر